ڈاکٹر اختر حسین صاحب مجھے یہ اندازہ تو ہے کہ آپ کو کم عمری ہی میں علم و ادب سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی آپ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں صحیح معنوں میں آپ کی ادبی زندگی کا آغاز کب اور کہاں ہوا لطف اللہ صاحب اب پچاس سال ہونے کو آ گئے جون انیس سو اٹھائیس کی بات ہے میں نے رائے پور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اس وقت میری عمر سولہ سال تھی اور میں علم کی جستجو میں کلکتے روانہ ہوا اور کلکتے میں ہی میری ادبی زندگی کا آغاز ہوا اور میرا علمی اور ادبی شعور بیدار ہوا اس سے قبل کہ میں اس زمانے کے کلکتے کے ثقافتی اور ادبی ماحول اور شخصیتوں کے متعلق تفصیل سے کچھ کہوں جی بہتر ہوگا کہ کلکتے کے پس منظر ہاں۔ کو بیان کرتا چلوں بہتر کیونکہ شمالی ہند یا پاکستان میں اب ان پرانی باتوں کے جاننے والے کم رہ گئے ہیں درست اور ان باتوں کا ذکر اب کتابوں میں بھی کم آتا ہے شاید تو کلکتے کی اہمیت دراصل اٹھارہویں صدی کے اواخر میں شروع ہوئی جی جب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مستقر تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے مشرقی ہند پہ سیاسی غلبہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے آغاز تک تو وہ ہندوستان کا دارالسلطنت رہا درست ہندوستان کا گورنر جنرل وہیں رہتا جی ہاں۔ تھا تو کلکتہ میں کلکتے کی سیاسی اور تجارتی اہمیت اسی زمانے میں آج سے دو سو سال پہلے اتنی ہو چکی تھی کہ سارے بر صغیر سے لوگ وہاں پہنچنے لگے تھے اچھا صرف بر صغیر نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ آنے لگے تھے اور یعنی ایک میں پہنچا ہوں انیس سو اٹھائیس میں اس سے ٹھیک سو سال پہلے جب مرزا غالب جی۔ اپنے <clears throat> اپنے پینشن کی پیروی کے لیے کلکتے گئے گئے تھے جی۔ تو انہیں <clears throat> وہ کلکتے کے ماحول سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کے متعلق انہوں نے فارسی میں بہت کچھ لکھا ہے بلکہ اردو جی میں بھی ہاں۔, ہاں ان کا ان کی ایک مشہور غزل ہے جس کا مطلع ہے کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں ایک تیر میرے دل پہ وہ ہمارا کہ ہائے ہائے تو کلکتے کی اس وقت بھی ایک کلچرل حیثیت اتنی اہم ہو چکی تھی یوں تو انگریزی کا چرچا انگریزی کے اخبار اور رسالے وہاں نکلنے ہی لگے تھے فارسی کا میرا خیال ہے کہ بر صغیر میں سب سے بڑا مرکز انیسویں صدی کے آغاز میں کلکتہ ہو چکا تھا کلکتہ تھا اس لیے کہ ایرانی بڑی تعداد میں کیونکہ دلی تو اجڑ چکی تھی جی تو ایرانی اب جو آتے تھے تو وہ کلکتے کا رخ کرتے تھے کیونکہ نئی ابھرتی ہوئی سیاسی طاقت جو انگریزوں کی تھی ان کا مرکز تھا کلکتہ <clears throat> تو ایرانی تاجر بڑی تعداد میں وہاں جمع ہوئے کلکتے میں ان میں دانشور بھی تھے <clears throat> چنانچہ مرزا غالب جب کلکتے گئے اور برہان قاطع کا مشہور جو جو ادبی مباحثہ ہوا اس میں جی۔ مرزا غالب <clears throat> کو بڑے بڑے فارسی عالموں سے اور دانشوروں سے واسطہ واسطہ رہا البتہ جہاں تک اردو کا تعلق ہے واجد علی شاہ جب انگریزوں نے واجد علی شاہ کو لکھنؤ سے قید کر کے کلکتے میں نظر بند کیا اور یہ واقعہ اٹھارہ سو چھپن کا ہے جی ہاں۔ کلکتے کا ایک بیرونی علاقہ تھا جسے کہ واجد علی شاہ نے مٹیا برج کا نام دیا تھا وہ سارا علاقہ واجد علی شاہ کو دے دیا گیا اور واجد علی شاہ کے ساتھ ہزاروں اہل لکھنؤ وہاں جا کے آباد ہو گئے اور یہ گویا لکھنؤ کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ تھا تو اردو کا کلکتہ شہر کے کس علاقے میں تھا یہ کلکتہ کے جنوب میں اب تو اچھا۔ یہ ایک صنعتی علاقہ ہو گیا ہے لیکن جب میں نے اسے دیکھا تھا یہ جہاں علی پور کے قریب یہ اس وقت یعنی اب تو بڑا گنجان علاقہ ہے لیکن پچاس سال پہلے بھی اس طرف آبادی بہت کم تھی جنوب میں تھا یہ جی۔ ہوگلی کے کنارے جی۔ یہ تھا علاقہ بہر صورت تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کلکتے کی ایک فارسی کا مرکز تو تھا اردو کا مرکز یہ واجد علی شاہ کے جانے کے بعد اردو کا مرکز بننے لگا اور مرزا داخ کی زندگی کا بھی ایک دلچسپ حصہ کلکتے میں گزرا اور انہوں نے رام پور چھوڑنے کے بعد جی۔ کافی وقت کلکتے میں قیام کیا اور اس کے بعد وہ حیدرآباد گئے تھے جب اس سے آپ آگے بڑھیں تو اب ہم بیسویں صدی کے آغاز میں پہنچتے ہیں جب مشرقی بنگال ایک الگ صوبہ قرار پایا مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور مسلم لیگ کی داغ بیل ڈھاکے میں پڑی انیس سو پانچ میں تو اس کے بعد کلکتہ مسلمانوں کا ایک سیاسی مرکز بنا مر... ثقافتی مرکز تو تھا اب سیاسی مرکز ہی بنا چنانچہ مولانا محمد علی جوہر نے جنگ اول جنگ عظیم سے پہلے وہاں سے اپنا مشہور انگریزی کا ہفتہ وار اخبار کامریڈ وہیں سے نکالا اور ہمدردی وہیں سے انہوں نے نکالا مولانا ابوالکلام آزاد نے الحلال مشہور اپنا ہفتہ وار اخبار کلکتے جی۔ سے ہی نکالا البلاغ بھی وہیں سے نکلا البلاغ بھی وہیں سے نکلا تھا الہلال اور البلاغ دونوں وہاں سے نکلے اور قاضی عبد الغفار نے وہاں سے جا کے ایک روزنامہ جمہور وہاں سے نکالا غرض یہ کہ اب کلکتے کی حیثیت صوبائی نہیں رہی بلکہ وہ بر صغیر کے اہم ہاں اہم مرکزوں میں ثقافتی مرکزوں میں ہونے لگا سیاسی مرکز تو تھا ہی وہ سب سے بڑا اچھا اب اس میں نے یعنی زیادہ ذکر فارسی اور اردو کا کیا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بنگالی زبان اور بنگالی ادب کا سب سے بڑا مرکز کلکتہ ہمیشہ رہا ہے جی۔ اور اس وقت بھی تھا اور انگریزی کا بھی میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بر صغیر میں کہیں بھی انگریزی کے اتنے اخبار اور رسالے نہیں نکلتے تھے جتنے کہ کلکتے سے نکلتے تھے اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد میں خود اپنا مختصراً اپنا تجربہ جو ہے کلکتے کے متعلق وہاں کے ادبی ثقافتی اور سیاسی ماحول کے متعلق میں عرض کرتا ہوں اور بعد میں کچھ زیادہ تفصیل سے جی۔ میں ان ادبی شخصیتوں کا ذکر کروں گا کہ جنہیں مجھے وہاں جی ہاں، دیکھنے جی۔ کا موقع ملا اور جن سے میں نے استفادہ کیا اس درمیان میں مجھے مجھے معاف کریں جی۔ ایک سوال میں ذہن میں آ رہا ہے جی، جی۔ وہ یہ ہے کہ رائے پور سے آپ سیدھا کلکتہ گئے تھے یا کہیں اور بھی بیچ جی نہیں میں سیدھے کلکتہ گیا اچھا سیدھے رائے پور سے میں کلکتہ گیا سن اٹھائیس کا واقعہ یہ سن اٹھائیس کا واقعہ ہے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ رائے پور میں اس زمانے میں کوئی کالج نہیں تھا سن اٹھائیس میں اب تو وہاں یونیورسٹی بھی ہے اس زمانے میں وہ چھوٹا سا شہر تھا اور کوئی کالج بھی نہیں تھا تو میٹرک کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ باہر جاتے تھے جی۔ اور کچھ لوگ تو ناگپور چلے جاتے تھے جو ہمارے صوبے کا وہ جو تھا کہ ہاں، جی ہاں، دارالخلاف تھا اور کئی لوگ کلکتے چلے جاتے تھے میں کلکتے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ میرے بڑے بھائی مظفر حسین شمی مجھ سے پہلے وہاں جا چکے تھے جا چکے تھے اچھا۔ اور دوسری یہ کہ ان کا جانا کس سلسلے میں ہوا تھا وہ وہ گئے وہاں پر اسکول میں پڑھنے کے لیے انہیں بھیج دیا گیا تھا اچھا۔ میٹرک انہوں نے کلکتہ وہ ویسے آپ سے کوئی تین سال مجھ سے بڑے تین سال بڑے ہاں، مجھ سے میرے ایک ہی بھائی تھے جی۔ میرا کوئی جی۔ اور جی۔ یعنی ایک ایک اتفاق سمجھ لیجیے کہ میرا جی۔ خاندان جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے بہت ہی مختصر, مختصر ہے یعنی جی۔ وہ واقعہ یہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے باپ کے ایک ہی بھائی تھے اچھا، اور میری والدہ کے ایک ہی بھائی تھے اچھا اور میرے ایک ہی بھائی تھے اچھا تو توری سی ملا دیتے ہیں جی۔ تو یہ میرے بڑے بھائی تھے اچھا، شمیم صاحب اس لحاظ سے آپ کی عمر جب آپ پہنچے ہیں کلکتے میں ہاں، سولہ سال کی سولہ سال کی میری عمر تھی میری میرا سن پیدائش انیس سو بارہ ہے جون اچھا۔ انیس سو بارہ بلکہ بارہ جون انیس سو بارہ تو ٹھیک سولہ سال ٹھیک سولہ سال کی میری اچھا۔ عمر تھی جو میں گیا ہوں بلکہ مجھے تاریخ یاد ہے میں رائے پور سے روانہ ہوا ہوں چھبیس جون انیس سو بارہ کو یہ تاریخ مجھے یاد ہے اچھا رائے پور میں ان دنوں کچھ تعلیمی ایسے ادارے نہیں تھے جہاں کہ آپ اعلیٰ تعلیم جی حاصل کر جی نہیں وہاں پر اس زمانے جب میں کالج وغیرہ کالج تو کوئی بھی نہیں تھا اچھا۔ اس زمانے میں رائے پور میں دو ہائی اسکول تھے ایک تو مشن ہائی اسکول تھا سینٹ پال ہائی اسکول ایک گورنمنٹ ہائی اسکول اور دونوں میں ذریعہ تعلیم انگریزی زبان تھی اچھا۔ دونوں میں تو میری تعلیم جو ہوئی ہے وہ ایسے اسکول میں ہوئی جہاں ذریعہ تعلیم انگریزی تھی وہ مشن اسکول تھا یا government government government government school میں جو تھا اور میں نے یہ ایک جو سمجھ لیجیے اتفاق سمجھ لیجیے کہ میری رسمی جو بھی تعلیم ہوئی ہے درسی اسکول میں جی، جی۔ وہ اردو تو میں نے گھر میں پڑھی تھی ہاں۔ مجھے ہاں، شروع عام طور پر یہی ہوتا تھا جی ہاں، مجھے بھیجا گیا تھا ہندی کے اسکول میں اور پرائمری سے نکل کر جب میں گیا سرکاری ہائی اسکول میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں تو وہاں ایک زبان اردو یا ہندی دونوں میں سے ایک پڑھنی پڑتی تھی ایک جبری مضمون کے طور پہ چنانچہ ہندی ہی زبان میری رہی اور بعد میں کلاسیکل زبان لینی ہوتی تھی تو وہ میں نے سنسکرت جو ہے میں نے رکھی اور اس سے مبالغہ آپ نہ سمجھیں میں اس زمانے میں میٹرک ہمارا جو ہے وہ گیارہ سال کا ہوتا تھا جی ہاں گیارہ سال کا تو گیارہواں سال جو تو جب وہ گیارہواں ناگپور یونیورسٹی نئی قائم ہوئی تھی تو جب گیارہویں یعنی میٹرک کا جو امتحان ہمارا ہوا تھا وہ یونیورسٹی کا جی، امتحان تھا جی ہاں۔ تو اس وقت اور مضامین کے علاوہ ہندی اور سنسکرت میں مجھے اتنا دست رس تھا کہ جو ہمارے پنڈت تیواری جی۔ جو ہمارے ٹیچر تھے جی۔ وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کی کلاس میں نہ آؤں یہ کیوں اس لیے ہاں۔ اور یہ میں آپ سے واقعہ بیان کر اچھا، رہا ہوں ہاں۔ کہ مجھے ہندی اس عمر میں یعنی ذہن رواں تھا یہی کہہ ہاں۔ سکتا ہوں زبان سیکھنے کا یہ ہوتا ہے تو وہی بات ہوگی تو وہ مجھے ہندی اتنی اچھی آتی تھی اور سنسکرت بھی عمر کے لحاظ سے اتنی اچھی آتی تھی کہ کبھی کبھی میں غلطی اپنے استاد کی پکڑ لیتا تھا کلاس یعنی، یعنی، یعنی۔ تو وہ وہ اب اب جو ہے یعنی پنڈت ہاں، ہاں، مشکل پنڈت جو ہاں اور ایک مسلمان اور میں واحد مسلمان ہاں، تھا جو ان کی کلاس ہندی اور سنسکرت پڑھتا تھا تو یہ ان کے لیے <laughs> یہ تو دونوں زبانوں پر آپ نے دسترس حاصل کی کہاں سے اسکول جی، اسکول جی، جی، اچھا، میں خود اپنے شوق سے اچھا، ہاں۔ بالکل اپنے شوق سے کیونکہ میں میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں تو جب میں تین سال کا تھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرے والد ملازمت کے سلسلے میں زیادہ باہر ہی رہتے تھے تو میں اور میرے بڑے بھائی اور ایک پرانی ملازمہ اور ایک پرانا ملازم تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو کچھ یعنی حاصل کیا جو وہ شوق وہ شوق سے اپنے کیا ورنہ کوئی اور کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ والدین ہوتے ہیں جی یا ہاں، جی ہاں، پڑوس ہوتا ہے یا جی ہاں، استاد ہوتے ہیں یا مولوی ہیں تو وہ اس زمانے کے استادوں میں ایک بات تھی کہ وہ توجہ ضرور دیتے تھے خیال رکھتے تھے تاہم مگر شوق نہ ہو اگر طالب علم تو بیکار ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ پاتا تو اسی وجہ سے جب میں کلکتے پہنچا تو انگریزی تو میری اچھی تھی عمر کے لحاظ سے ہندی اور سنسکرت بھی اور اردو جو ہے وہ میں نے گھر میں پڑھ لی تھی اور اردو بھی میری ایسی تھی کہ اپنے یعنی عمر کے لحاظ سے میری اردو اچھی تھی تو اب یہ تھا میرا مبلغ تو گویا سولہ سال کی عمر میں جی۔ آپ کو تقریباً چار جی، تقریباً جی۔ کیا بلکہ چار زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا تھا اتنا تھا جی ہاں کہ میں انگریزی اور اردو ہندی میں لکھ سکتا تھا اچھی لکھ سکتا تھا اس وقت بھی میرے مضامین بھی جو ہیں کچھ اس وقت کی بھی عمر کے بہرحال ادھر ادھر لکھے ہوئے پڑھے بھی ہیں کہیں خیر یہ سب یہ اپنی جگہ خود ایک بڑا کارنامہ ہے ہاں۔ کیا کہ کوئی شخص اتنی چھوٹی عمر میں چار زبانوں پر اتنا عبور حاصل کر لے کہ اپنے خیالات کو ادا کر میں نے جانے کا ارادہ کیا کچھ میں نے بنگالی بھی جو ہے میں نے پڑھنی وہیں رائے پور میں شروع کر دی تھی اچھا۔ کیونکہ بنگالی جو ہے اگر کسی کو آتی ہو سنسکرت اچھی آتی ہو تو پھر یہ زبانیں جو ہیں گجراتی یا مراٹھی یا بنگالی جو ہے پڑھنا زیادہ مشکل نہیں ہے بہرحال تو اب میں آپ سے یعنی کلکتے کا میں تاریخی پس منظر بیان میں نے کچھ کیا اور اس کے بعد <clears throat> جب میں پہنچا تو کلکتے کی فضا ایسی تھی کہ اب اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے جی۔ کیونکہ آج کا کلکتہ جو ہے اس سے بہت مختلف ہے آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے وہاں جی ہاں۔ پر اور وہ پرانی روایتیں باقی نہیں رہیں اور خالص صنعتی اور تجارتی مرکز بن کے رہ گیا ہے وہ بات نہیں رہی لیکن اس وقت آج سے صدی پہلے یہ گود تھی صنعتی مرکز تھا اس کے باوجود اور بہت سی چیزیں باقی تھیں جو چلی آ رہی تھی مثلاً سمجھتا ہوں کہ صنعتی مرکز جو تھا ان دنوں بھی ممبئی زیادہ تھا جی یہ دو بڑے مرکز تھے ہاں۔ یعنی جوٹ مل یہاں تھی آپ کے ہاں۔ کلکتے میں تھی جوٹ انڈسٹری کا یہ ہاں۔ مرکز تھا اور کاٹن کی جہاں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا وہ مرکز تھا جی۔ اچھا دونوں بندر گاہیں تھیں بڑی بندر اور دونوں اس زمانے کے لحاظ سے بڑے شہر تھے لیکن اب آپ اور فرمائیے کہ اس وقت اندازہ ہے کہ کلکتے کی آبادی تقریباً ستر پچہتر لاکھ ہے جبکہ میں ذکر کر رہا ہوں کلکتے کی آبادی پچیس لاکھ سے زیادہ نہیں تھی اچھا، جی ہاں، اچھا۔ پچیس لاکھ سے زیادہ نہیں تھی ہاں۔ اور پچیس لاکھ میں سے بھی میرا خیال ہے کہ پانچ سات لاکھ تو باہر وہ علاقہ سرحدی ہاں، علاقے میں لوگ شہر کی آبادی اس سے بھی کم تھی اس سے شہر کی آبادی اس سے کم تھی اچھا اب تو اس شہر میں میں اگر اپنے گفتگو کو محدود رکھوں تو میں یوں کہوں کہ ایک مصوری کا تو وہ سب سے بڑا مرکز تھا کیونکہ بر صغیر میں جسے نیا آرٹ کہتے ہیں hmm. یہ شروع وہ کلکتے کا جو ہے Calcutta school of fine arts جی. اچھا بمبئی کا بھی جو اسکول آف ہاں. فائن آرٹ جو ہے جی. اب فرق دونوں میں یہ تھا کہ یہ جو نئے رجحانات ہیں مصوری کے وہ کلکتے سے آئے تھے شروع اچھا، شروع وہاں وہاں سے سے وہ چیزیں اچھا۔ ہوئی ہیں جی ہاں۔ اور اس میں یعنی وہ شانتی نکیتن کے جو مصور تھے ٹیگور جی ہاں۔ ٹیگور نے جنہیں اپنے ادارے میں جنوں کو جمع کر تھا جہاں جی انہوں نے اور بلکہ وہ پورا وہ جو ہاں. ہے ٹیگور کی شاعری اور اس زمانے کی مصوری ان ہاں. سب کا اگر آپ سراغ لگائیں تو یہ امپریشنزم کی جو تحریک جو یورپ میں جو ہے انیسویں صدی کے اواخر میں جو فرانس سے شروع ہوتی ہے ہاں. جس کا بہت بڑا اثر گویا مصوری پر ہوا ہے اسکلپچر پر ہوا ہے شاعری پر ہوا ہے تو وہ اثر سب سے پہلے آیا ہے بنگال میں اور کلکتے میں آیا ہے تو مصوری کا اس لحاظ سے وہ بہت بڑا مرکز تھا اور پھر میں دوسری چیز وہ اس لیے تو نہیں کہ وہاں انگریز وہاں وہاں وہاں وہاں مقیم تھا زیادہ تر انگریز مقیم تھا اور پھر اب آپ کو یاد ہوگا کہ بر صغیر میں جو مغربی تہذیب کا سب سے گہرا اثر جو ہوا ہے وہ بنگالی ہندوؤں پہ ہوا اور برہمو جی۔ سماج کی تحریک جو راجہ رام موہن رائے نے شروع کی تھی ہاں۔ یہ گویا اٹھارہ سو چالیس وغیرہ کی پینتیس چالیس وغیرہ کی بات ہے تو وہ ایک ذہنی طور پر جی۔ اس تہذیب کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے وہ لوگ تیار تھے اور انگریزی تعلیم اور مغربی تہذیب اور وہاں کا جو مغربی ادب کے جو نئے رجحانات تھے یہ چیزیں سب سے پہلے وہاں پر آئیں اچھا دوسری چیز پھر آپ وہاں کی ادبی شخصیتوں کا وہ بھی میں وہاں جی۔ پر بھی پہنچتا ہوں جی۔ ذرا سا میں جملہ محترضہ کے طور پہ میں کہ جیسے جس طرح سے مدراس بھارت ناٹیم کا بہت بڑا مرکز ہے مرکز ہاں۔ یا منی پوری منی پوری کا کا جو جو ہے بنگال ہاں، جی۔ یہ بڑا مرکز تھا اور البتہ گانے کا جہاں تک تعلق ہے مجھے شعور تو اس زمانے میں نہیں تھا لیکن میرا قیاس یہ ہے کہ کوئی گویا کلاسیکل موسیقی کا کوئی وہ بڑا سینٹر کلکتہ نہیں تھا البتہ گانے والیاں کانن بالا ہاں، پہنچتی تھی وہاں دو ہاں۔ بالا اس طرح کی تھی مشہور بلکہ یہ وہاں پہنچتی ضرور تھی وہ ہاں۔ تھی وہیں تھی رہنے والی بنگالی تھی بنگالی تھی وہیں پہ رہتی تھی اور کیونکہ وہ ایک نیو تھیٹرز کے نام سے ایک فلم کمپنی اسی زمانے میں وہاں پہ قائم ہوئی تھی سن بتیس تینتیس وغیرہ کا ذکر ہے تو اس کی جی۔ وجہ سے بھی کئی اس قسم کے لوگ جمع ہونے لگے تھے جی، جی۔ جمع ہونے لگے تھے وہاں پر یہ کر کے اس طرح سے تو تو ایک بات یعنی میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر صاحب جی، اگر آپ جی وہ جب آپ نے وہاں کے شانتی نکیتن کے مصوروں کا کا ذکر کیا اور وہاں کی مصوری اسکول آف آرٹس کا ذکر کیا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی ان دنوں کا کوئی مصور آپ کے ذہن میں ہے جس کو آپ جانتے ہوں یا آپ نے دیکھا ہو یا میں جب کبھی مجھے شانتی نکیتن جانے کا میں تو کم عمر تھا لیکن میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے اور جی۔ جن کی بڑی شہرت تھی اس زمانے میں جی۔ اور وہ شانتی نکیتن میں ایک تو یہ نند لال بوس جی ایک بڑے مشہور مصور تھے اس زمانے کے جی اور ان کا ذکر اکثر آتا ہے ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے یہ فوک آرٹ جسے آپ کہتے جی، ہیں جی، جی۔ فوک آرٹ کو انہوں نے فروغ دیا فروغ دیا اور پھر ان کے شاعر ٹیگور کے ہی ایک ہوتے تھے میرا خیال ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے یا ان کے خالہ زاد بھائی قریبی عزیز ضرور تھے وہ ان کا نام تھا اونی ناتھ ٹیگور اچھا۔ تو اونیندر ناتھ ٹیگور اور نند لال بوس یہ دو اس زمانے کے مشہور مصور تھے جی ہاں۔ ہاں۔ اور انہیں میں نے دیکھا ہے لیکن عمر جی۔ میں مجھ سے بڑے تھے جی، واسطہ نہیں ہاں۔ پڑا میں نے نے نے دیکھا دیکھا ضرور تھا اور <clears throat> تو اب میں کچھ آپ سے وہاں کی گویا ثقافتی زندگی کا ذکر کیا کچھ مصوری کا کچھ وہاں کی موسیقی کا ان ساری چیزوں کا اب اس کے بعد میں ادب کی طرف جب آؤں تو سب سے پہلے تو یعنی میں یہ یوں کہوں گا کہ کلکتے اس زمانے میں چار زبانوں کے ادب کی تخلیق کلکتے میں ہوتی تھی جی ایک تو انگریزی ایک بنگالی ایک اردو اور ایک ہندی اچھا اچھا اور ان میں سے ظاہر ہے کہ بنگالی کا تو بہت بڑا وہاں ہاں، ٹیگور جو ہے وہ خود جو ہے ٹیگور کا مسکن تھا وہ شانتی نکیتن بہت قریب تھا کلکتے سے آتے جاتے رہتے تھے ان کا خاندانی محل ٹیگور پیلس جو ہے وہ وہاں کی تہذیبی زندگی کا بہت بڑا مرکز تھا کلکتے میں یہ شہر کے اندر ہی تھا شہر شہر کے اندر تھا یہ شام بازار ایک محلہ ہے اس میں ٹیگور پہلے سب بھی ہوگا اچھا، مجھے یہ بتائیے میں کبھی کلکتہ گیا نہیں جی۔ شانتی نکیتن تھا کہاں ہے کہاں یہ شانتی ایک جگہ ہے یہ شہر کے وسط میں ہے یا نہیں نہیں شہر سے یہ کوئی ساٹھ میل دور ہے اچھا، جی ہاں، اچھا۔ ساٹھ میل دور جو ہے ایک بول پور ایک جگہ تھی تو وہاں پر انہوں نے ٹیگور نے اپنا جی ہاں وہاں پہ انہوں نے ایک ان کی زمینیں تھی تو ان زمینوں کو انہوں نے وقف کیا ایک تعلیمی ادارے کے لیے اس کا نام انہوں نے شانتی نکیتن اس اچھا۔ کا رکھا وہ شانتی نکیتن جو ہے وہ ایک ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن تھا اور وہ ایک اور تعلیم گاہوں سے مختلف تھا کیونکہ اس میں جو ہے یہ ایک رسمی ڈگری یا ڈپلوما کی اہمیت نہیں تھی بلکہ کوشش اس میں یہ کی جاتی تعلیم ہو تربیت ہو اور خاص طور پہ یہ ہے کہ کلچر کی جی طرف جو ہے جی زیادہ جی توجہ دی جاتی تھی اور ٹیگور کی شخصیت کی وجہ سے وہاں کئی نامی گرامی لوگ بھی جو ہیں وہاں پہ مصور اور دانشور جمع ہوئے تھے بعض باہر کے ملکوں کے بھی آئے ہوئے تھے مثلاً ایران کے مشہور دانشور پور داؤد چند سال تک وہاں شانتی نکیتن میں آ کر رہے اچھا۔ پور اچھا۔ داؤد جو ہے اچھا۔ فارسی زبان کے اس دور میں بہت بڑے ماہر تھے بلکہ زبان فارسی زبان کو عربی سے ہٹانے میں پور داؤد کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور ایک چینی دانشور مجھے یاد ہے تنیون شان ان کا نام تھا اچھا وہ بھی وہ بھی وہاں پر تھے اچھا۔, اچھا آپ کا جانا وہاں ہوتا تھا کبھی کبھی گیا ہوں جی ہاں، ہاں۔ میں جاتا رہتا تھا وہاں پہ جاتا بہت قریب تھا جاتا تھا کبھی ویکینڈ کے لیے اور اس سلسلے میں ٹیگور سے ملاقات بھی ہوئی ٹیگور کو میں اب آپ سے عرض کروں کہ وہ میں نے انہیں پہلے دیکھا ہے جب وہ کلکتے میں میں نے انہیں دیکھا جی۔ کیونکہ شوق تو مجھے تھا کہ کبھی اتنا نام سنا تھا تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کوئی کالج میں میرے ساتھ کوئی بنگالی کوئی پڑھتا تھا کوئی ہم جماعت تھا تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ وہ ٹیگور آ کر وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ٹیگور پیلس میں تو میں نے کہا کہ بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ انہیں دیکھوں تو ان کہا کہ ملاقات ہاں ضرور کہنے لگا کہ میں تو جانتا بھی ہوں اس گھر کے لوگوں کو چنانچہ میں نے انہیں دیکھا وہاں پر اور اس کے بعد اس بار تو جب میں گیا تو ان کو تو وہ ہے کہ اسے سمجھ لیجیے وہ درشن درشن ہی ہوئے البتہ بعد میں میں جب شانتی نکیتن گیا جی۔ تو چند مرتبہ تو میں ان کی جو ہے ان کے قریب بیٹھنے کا ان کی باتیں سننے کا مجھے اتفاق مجھے ہوا اچھا۔ اور اس وقت کافی عمر ہوں گے ہاں جی ہاں ان کی عمر ٹیگور کی اب آپ اور فرما لیجیے کہ ٹیگور پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ سو ساٹھ کے لگ بھگ اور انتقال ان کا جب ہوا ہے یہ جنگ عظیم ابھی شروع ہوئی تھی اس چودہ ہاں، پندرہ میں ہاں، نہیں جی نہیں سولہ میں گزشتہ جنگ عظیم ہاں، ان کا انتقال ہوا ٹیگور کا انیس سو انتالیس میں اچھا اچھا, اچھا،, اچھا،, اچھا۔ اسی سال کی عمر ہونے کو آئی تھی ان کی ٹیگور کی جی جی ہاں بڑی لمبی عمر بہت لمبی عمر کو آئی لیکن وہ جو ہے یعنی آخر وقت تک وہ جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے اچھا، اور جی ہاں کی شخصیت جو تھی اس میں یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ زیادہ تو انہوں نے ان کی شہرت کا جو مدار جو ہے وہ ان کی شاعری پہ ہے جی ہاں۔ لیکن شاعری کے علاوہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں ناول بھی لکھے ہیں افسانے بھی لکھے ہیں جن میں سے بعض مشہور بھی ہوئے بعض ناول بعض افسانے جی مشہور ہاں۔ بھی ہوئے جی ہاں۔ نقاد بہت اچھے تھے بہت ان کی تنقید اس کے علاوہ ان کے گیت وہ جو گیت بہت لکھے ہیں وہ جو وہ جو روبندر سنگیت جی جی جی،, جی جی تو وہ اصل میں وہاں پر بنگال میں گیت جو ہیں ٹیگور کے اور نظر الاسلام کے جی کیونکہ ٹیگور کے بعد جو سب سے بڑی یعنی بنگالی زبان کے حد تک جو سب سے بڑی شخصیت تھی وہ قاضی نظر الاسلام کی تھی جو عمر میں ٹیگور سے کہیں کم تھے لیکن یہ شہرت جو ہے انہوں نے ایک زمانے میں اتنی تیزی سے وہ شہرت حاصل کی جی کہ کیونکہ وہ ان کی شاعری وقت کی آواز تھی جی وقت کی آواز تھی اچھا اور بڑی جازب ان کی شخصیت تھی خود اپنا کلام وہ پڑھتے تھے یا گاتے تھے جی اور اس بہت ہی یعنی اس کا اثر ہوتا تھا خاص طور پہ نوجوانوں میں بڑا اثر جی۔ تھا ان کا گیت انہوں نے بھی بہت لکھے لکھے اب جو میں نے آپ سے پوچھا تھا ابھی روبندر سنگیت کا ذکر جی، میں جی، نے کیا جی، تھا آپ سے تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ خود گاتے واتے بھی تھے یہ جو ہے یا دھنے کمپوز کرتے تھے کمپوز کرتے اچھا انہیں کبھی مطلب انہیں سمجھ تھی موسیقی کی بہت سمجھ تھی ٹیگور کو بہت سمجھ تھی موسیقی کی اور انہوں نے شاعری میں بھی انہوں نے بڑے تجربے کیے زبان پہ انہیں بڑی گرفت تھی جی اچھا اور یہ بات عموماً اردو کے شاعر نہیں سمجھتے کہ شاعری اور موسیقی میں ایک بنیادی تعلق ہے جی ایک بنیادی تعلق ہے اچھا اور وہ جو اگر کسی شاعر کو موسیقی سے اچھا اگر لگا ہو سمجھ ہو موسیقی جی، کی جی۔ تو پھر وہ الفاظ کے آہنگ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا جی ہاں ردمک پیٹرن میں جی ہاں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا کیونکہ اچھا یہ چیز ٹیگور کے یہاں بدرجۂ تم موجود ہے اردو یعنی موسیقیت ہے جی موسیقیت ہے بہت جہاں بہت ہے موسیقیت اس میں اور انہوں نے جو کبھی کسی بہر کا انتخاب کیا ہے تو خیال کے مطابق کیا ہے اچھا ہاں خیال کہ مجھے ہے اور یہ انہوں نے شعوری طور پہ نہیں میرا خیال ہے کہ موسیقی ان کے ہاں، مزاج میں ان میں خود وہ نغمگی جی، تھی جی اس لحاظ سے اس لحاظ سے ٹیگور کو ٹیگور کا بڑا منفرد مقام ہے جی ہاں اچھا ہم نے تو ان کو دیکھا ہے صرف تصویروں میں جی، جی۔ وہ بڑی بڑی گریس فل قسم کی ہاں، داڑھی ہاں، اور لمبے بال کیا ایسے ہی تھے یہ ایسے تھے ایسے ایسے تھے جی ہاں اچھا گورے چٹے تھے یا سانولے نہیں رنگ صاف تھا ان کا صاف تھا رنگ صاف تھا اور پھر ٹیگور میں اور بولتے آپ سے وہ انگریزی میں تھے انگریزی میں انگریزی میں انگریزی میں بات کرتے تھے کبھی بنگالی میں بھی میں بنگالی سمجھتا تھا ہاں، ہاں۔ موقع کو دیکھ کر وہ اگر انہیں یہ خیال ہو کہ غیر بنگالی ہے تو انگریزی ہاں، بولنے لگتے تھے اردو اچھا۔ سے کبھی انہوں نے کبھی بات جی نہیں میرا خیال ہے کہ اردو سے کبھی اردو یا ہندی کبھی یہ غیر شعوری طور پر یہ بات ہو رہی تھی یا جان بوجھ کر کے وہ اس میں اردو میں بولنا نہیں چاہتے تھے جانتے نہیں تھے جانتے نہیں جانتے نہیں تھے وہ ہمیشہ وہیں میرا یہ خیال تھا کہ پڑھا لکھا بنگال بنگالی جو ہے وہ اردو تو بول لیتا ہے خصوص کلکتے کا جو ہے وہ کلکتے کی زبان ہی اور ہے ویسے اردو کی میرا خیال ہے کہ جو ہندو بنگالی یہ پرانے خاندانی لوگ تھے جی یہ اردو سے نہیں واقف ہاں یہ واقف نہیں تھے ہندی اردو ہندی ایک ہی سمجھ لیجئے یہ واقف نہیں تھے جی۔ یعنی وہ یوں گھر میں نوکروں سے بولنے کچھ ٹوٹی پھوٹی ورنہ دراصل واقف نہیں تھے اچھا جی ہاں جی ہاں۔ اب یہ ذکر چلا ہے ٹیگور کا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ایک ایک نشست میں آپ نے مجھ سے فرمایا تھا ہاں۔ کہ ان کی گیتانجلی پر آپ نے کچھ کچھ بحث کی تھی میں نے ان پہ میں آپ سے عرض کروں ہاں۔ کہ ان کی ان کی ایک ہاں ان کی ایک مشہور نظم ہے بہت مشہور جی وہ طویل نظم ہے جی جو بنگالی میں اس کا عنوان ہے شونار توری اچھا۔ شونار توری سے مراد ہے سنہری کشتی اچھا، سونہری کشتی اچھا۔ جی ہاں۔ کچھ بند یاد ہوں گے اچھا۔ آپ کو ویسے ویسے دو چار ہے مطلب یہ کہ اندازہ ہو مجھے کہ وہ ہوتے کیسے ہیں اب دیکھیے مجھے دو چار کہیں یہاں یہاں وہاں سے گو گو نے گوروجے میں گو گھونو بو رکھا کولے آمی بوشی بوشے آچی ناہی بھوروشا مضمون شامل ہے اچھا۔ جو ہے میں نے اس نظم پہ جو تنقید میں نے کی تھی اس کو میں نے بہارا تو وہ تو ہندی میں میں نے لکھی تھی وہ منتقل اردو میں میں نے کی اور وہ اس میں موجود ہے اس میں میں نے یہ بعض یہ جسارت میں نے کی تھی کیونکہ اس کی اس نظم کی بڑی شہرت تھی جی تو بار بار اس کا ذکر میں نے لوگوں سے سنا تو میں نے کئی بار اسے غور سے پڑھا کہ اس میں کیا خوبی ہے اسے میں سمجھوں جی۔ تو ان خوبیوں کا مجھے اندازہ ہوا لیکن بعض اس میں خیال اور مطالعے کی اس میں غلطیاں بھی مجھے نظر آئیں درست جی ہاں تو میں نے اپنے مضمون میں ان غلطیوں کی طرف بھی اشارہ میں نے کیا اچھا۔ جس میں کچھ شور بھی مچا تھا اس زمانے میں اچھا۔ لوگوں نے ہائے کر کے یہ بات ان تک ضرور پہنچی ہوگی ہاں، ممکن ہے پہنچی ہو بہرحال میں لیکن ظاہر ہے وہ بڑے آدمی تھے پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو لوگ ہو رہے ہیں اور وہ بڑا آدمی دراصل ان چیزوں کی طرف توجہ کہاں دیتا ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ کبھی اس کا ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا اس اس ہوا تو ذکر بھی نہیں ہوا جی بس میں نے آخری بار انہیں ٹیگور کو دیکھا ہے وہ ذکر میرا خیال ہے کہ یہ سن پینتیس کے آغاز میں جی اور لاہور میں انہیں دیکھا جی آخری کیونکہ پھر میں اس کے بعد کلکتے جانے کا مجھے اتفاق ہوا بھی ایک بار لیکن ٹیگور کو نہیں آخری بار بس کلکتے میں دیکھا سن پین چار سال بعد ان کا انتقال ہو گیا اچھا وہ نہایت ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے جو آپ کو سناؤں میں جی جی یعنی اب شانتی نکیتن کو ظاہر ہے کہ سرکار سے تو کوئی گرانٹ وغیرہ ملا نہیں کرتی جی۔ نہیں اچھا اور وہ تو اس زمانے میں مالی مشکلات کا شکار رہا اور یہ ٹیگور بہت پریشان تھے اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ان کی آخری عمر میں یہ ادارہ بند نہ ہو جائے تو انہیں فوری ضرورت تھی کہ لاکھ دو لاکھ روپے جمع کریں اچھا اور اور کوئی ترکیب ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ایک اپنے وہاں سے نوجوان طالبوں اور طالبات کا ایک طائفہ لے کر ہندوستان کے بڑے شہروں اچھا چلے چلے تو وہ جاتے تھے وہ لوگ تو کچھ یہ ہوتا تھا کہیں کچھ اپنا پرفارمنس دیتے تھے تو کچھ چندہ جمع ہوا یہ ہوا جی۔ اس طرح چلتے چلاتے وہ لاہور پہنچے اچھا اچھا جب وہ لاہور پہنچے زندگی میں پہلی بار وہ لاہور آئے تھے ہاں۔ اچھا تو لاہور کے ادبی اور تہذیبی شخصیتوں سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی پہلے تو ہوا کہ اہل لاہور کو یہ خیال ہوا کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے شہر آ رہا ہے تو اسے اس کے شایہ نشان انتظام کیا جائے ایک ریسیپشن کمیٹی بھی بنی اور تو ٹیگور نے یہ کہلا بھیجا تھا لاہور والوں کو کہ بھائی کم سے کم پچاس ہزار روپے لاہور مجھے ملنے چاہیے ملنے چاہیے تو ریسپشن کمیٹی بنی اس میں اس زمانے کے سر گوکل چند نارنگ اور منوہر لال جوشی وغیرہ یہ کئی نامور لوگ تھے اور ایک یہ کس سن کا ذکر ہو رہا یہ سن پینتیس کا آغاز اچھا، تھا اچھا، مجھے اچھا، یاد ایسا پڑتا ہے ہاں، دسمبر یا تو سن چونتیس کا تھا جنوری سن پینتیس سردیوں کے دن تھے میں علی گڑھ سے میں لاہور گیا تھا جایا کرتا تھا میں ہاں جی۔ علی گڑھ سے اٹھ کے تو مجھے یاد ہے تو صاحب وہ ایک مشہور تھا ایک جوتا فروش اس کا نام تھا بھلا بھلا بھلا ایک ہندو تھا بھلا بھلا بھلا کے جوتے مشہور تھے اس زمانے میں تو بھلا نے جب ریسیپشن کمیٹی کے توسط سے دس ہزار روپے ٹیگور کو پیش کیے اچھا لیکن شرط اس نے یہ لگائی کہ ٹیگور لاہور میں اس کے مہمان ہوں گے اچھا اچھا اب یہ بڑی مشکل شرط تھی اس لیے کہ بھلا کو کہ تھا امیر تاجر لیکن بہرحال ہاں، بھلا ہاں۔ ہی تھا تو اب اسے سمجھانے کی کوشش اشاروں اشاروں میں کی گئی لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس نے کہا کہ جناب میرے گھر میں کیا کچھ نہیں ہے بہت بڑی کوٹھی ہے اور باغ ہے اور فرنیچر ہے یہ سب کچھ ہے وہاں پر جوتے ہیں جہاں جوتے بھی ہیں اور کیا تکلیف ہوگی انہیں غرض کے وہ ایسا بزد ہوا کہ ٹیگور کو اس کے گھر پہ ٹھہرنا پڑا ماننا پڑا وہیں پہ ٹھہرا اب اس نے یہ انتظام کیا تھا بھلا نے بھلا سے لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹیگور کو یہ عادت ہے کہ صبح صبح سویرے ہاں۔ وہ کچھ بھجن سنتا ہے بھجن وجن سنتا ہے صبح ہی جب اٹھتا ہے تو تو اس کا انتظام کرنا ہوگا تو بھلا نے وہاں جو سکھوں کا گردوارا جو تھا اچھا، وہاں کہلا اچھا،, اچھا اور جناب چار پانچ بجے وہ سکھوں کا جو جتھا بھجن سنانے کے لیے <laughs> پریشان ہو گیا وہ بیچارہ پریشان اور سات دن تک جب تک وہ لاہور پر آیا یہ سزا اسے پھر دوسری حرکت بلہ نے یہ کی کہ ایک بڑا سا ہال تھا ڈرائنگ روم کا تھا ڈرائنگ روم کے کونے میں ایک اسٹڈی جیسی تھی جی۔ تو ٹیگور کے مطالعے کے لیے اس نے وہ اسٹڈی جو ہے وہ انہیں دے دی ہاں۔ اور ڈرائنگ روم اسٹڈی کے بیچ میں ایک پردہ اس نے کھینچا اور خود ڈرائنگ روم میں بیٹھتا تھا اچھا جب لوگ وہاں جاتے تھے اور میں بھی چنانچہ پہنچا وہاں کہ بھائی ہاں، ٹیگور کو دیکھ لیں ممکن ہو تو مل لیں تو بھلا ٹیگور کے قریب کسی کو نہیں جانے دیتا تھا وہ رسی کھینچ کا پردہ ہٹاتا تھا اچھا۔ وہ کہتا تھا وہ دیکھیے بیٹھے بیٹھے اچھا، اچھا، کرتا ہے کیا جناب بھلا نے اچھا اب جب ٹیگور جانے لگا ہاں۔ تو کسی نے بلا سے مذاق کیا ہاں۔ بلہ نے ایک الوداعی دعوت تو ٹیگور کی کی ہاں۔ گارڈن پارٹی دی تھی اچھا۔ اور میں وہاں پہنچا ہوا تھا تو میرے بھائی اور چراغ حسن حسرت وغیرہ اس پارٹی میں جا رہے تھے تو یہ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے اچھا۔ لے گئے تو وہاں ہوں گے چار پانچ سو آدمی ہوں گے چائے کی دعوت تھی تو وہاں گئے تو لوگوں نے میرا خیال ہے مذاق نہیں کیا ہوگا بھلا سے کسی لوگوں نے بھلا سے کہا کہ بھائی ایسے موقع پہ الوداعی تقریر کرنی پڑتی ہے لیکن <laughs> ٹیگور ہے شاعر ہاں۔ زیادہ مناسب ہوگا کہ تم ہاں۔ ایک الوداعی نظم جو ہے ہاں۔ تم پڑھو نظم ہم لکھ دیتے ہیں چنانچہ کسی نے نظم لکھ کے دی تو وہ ٹیگور جس قسم کی نظم لکھا کرتے تھے آپ نے اردو میں ترجمے دیکھا ہوں گے تو کچھ اس قسم کی نظم تھی کہ اے مسافر کیا تو چلا جائے گا اچھا اچھا, اچھا۔, اچھا۔ شام کا وقت ہو گیا ہے چڑیا بسیرا کرنے جا رہی ہیں ہاں، ہاں، گائے ہاں، جا رہی ہیں گائے جا رہی ہیں اپنے وہاں ٹھکانے جا رہی ہیں اے مسافر کیا تو بھی چلا جائے گا تو وہ ایک آخری وہ جھلک تھی ٹیگور کی اچھا اور ٹیگور کے علاوہ پھر وہ قادر نظر الاسلام جن کا اور تو آپ کی ملاقاتیں رہی میری ملاقات ان سے رہی اور آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ اردو میں سب سے پہلے میں نے ہی ان کا تعارف کرایا قادی نظر اسلام کا ان کی نظموں کے تراجم بنگالی سے میں نے ہی کیے تھے جی۔ سب سے پہلے اور وہ سلسلہ گویا شروع ہوا میرا خیال ہے کہ سن تینتیس بتیس تینتیس سے ترجمہ میں نے شروع کیے اور اس کے بعد مولوی عبدالقنا جمن ترقی اردو سے میرے تراجم کا مجموعہ پیام شباب کے نام سے کیا تھا اور اس کا نیا ایڈیشن یہاں کراچی سے بھی جی ہاں، چھپا تھا جی ہاں۔ تو اچھا نظر الاسلام کی شخصیت بہت مختلف تھی ٹیگور سے ٹیگور بڑے خاندان کے فرد تھے جی۔ اچھا اور ان کی طبیعت میں بھی بڑا رکھ رکھاؤ تھا بڑی نفاست تھی عوام سے دور رہتے تھے اچھا،, اچھا اچھا اچھا یہ مختلف اچھا نظر الاسلام ایک معمولی خاندان کے فرد تھے تعلیم بھی ان کی معمولی ہوئی تھی اور ایک خدا داد صلاحیت صلاحیت تھی جس کی وجہ سے کم عمری میں ہی یہ پہلی جنگ عظیم میں یہ جی۔ فوج میں بھرتی ہو کر چلے گئے تھے جی۔ اس سترہ اٹھارہ سال کی ان کی عمر ہوگی فوج میں بھرتی ہو کے چلے گئے تھے اور جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی یہ بسرا وغیرہ میں رہے تھے اس طرف رہے تھے عراق میں اچھا تو پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی ہے تو وہی وقت تھا جب یعنی میں کہہ نہیں سکتا یعنی کہ کیا محرک کیا محرک تھے ان یعنی کی شاید بہرحال یہ شعر کہنے لگے تھے اور جب یہ جنگ ختم ہوئی اور یہ فوج سے جب یہ علیحدہ ہوئے اور لوٹ گیا تو ہندوستان میں وہ ایک سیاسی تحریک شروع ہو چکی تھی جس سے خلافت کی بھی تحریک تھی اور عدم تعاون کی بھی تحریک تھی نان کو آپریشن جیسے کہتے ہیں تو ان پر کچھ وہ ایک جوشیلے آدمی تھے بہت جوشیلے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تو انہوں نے ان تحریکوں سے متاثر ہو کر پہلی جو نظم لکھی اسی نظم سے جناب ان کا سکہ بیٹھ گیا پوری بنگالی بالکل بالکل وہ جو ہے یہ بہت کم ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے شعر و ادب کی دنیا میں کہ پہلی تحریر جو ہے وہ آدمی کو ہاں، اچھال دے اچھال دے تو ان کی وہ نظم تھی بدروہی یعنی باغی اچھا ہاں بدروہی بڑی یعنی اور اب بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ اس کے کچھ بند یاد ہوں گے آپ کو اب اس کے مجھے اس کا ایسا ہاں۔ اچھا۔ تاکہ ویسے ویسے جی۔ مجھے اندازہ ہو کہ اس کے ہاں۔ مقابلے میں دیکھیے نہیں جناب یاد نہیں یاد نہیں جی، جی۔ بہرحال وہ بڑی زوردار نظم ہے بڑی زوردار نظم ہے بہت جوش ہے اس کا ترجمہ تو آپ نے کیا جی ہاں میں نے کیا اور ترجمہ کا حق ادا کیا ہے ماشاء اللہ ترجمہ کا حق ادا کیا میرا وہ پہلا ترجمہ تھا میں بھی کم عمر تھا جی، اس میں جس عمر میں نظم لکھی تھی شاید میں میری عمر ابھی اتنی ہوئی نہیں تھی اس یا اتنی عمر کی میری عمر بھی کوئی میرا خیال ہے اکیس بائیس سال کی تھی جب میں نے ترجمہ کیا اس کا اور وہ ترجمہ بہت نقل ہوا اور اس کا بلکہ میں اب آپ سے بات بات نکلی تو میں یہ سن اکتیس میرا اب ذہن شہادت دیتا ہے کہ سن اکتیس کی بات ہے جی میں ان سے قادری نظر الاسلام سے چند بار میں مل چکا تھا اور وہ اپنے ایک بنگالی دوست کے توسط سے ہی وہ ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے جی ہاں۔ اچھا اور ہاں جو آپ کی دلچسپی کی چیز ہے نظر الاسلام گاتے بہت اچھا تھے ہاں بہت اچھا گاتے سنا تم نے بھی ہاں، گاتے اچھا تھے اچھا۔ اپنی نظمیں جو ہیں وہ خود ہاں۔ گیت انہوں اچھا، نے بہت اچھا ہاں گیت بہت لکھے ہیں تو گیت ہاں۔ اپنے جو ہیں وہ خود اچھا، گاتے تھے کمپوز بھی کرتے تھے کمپوز بھی کرتے تھے یا کمپوز بھی کرتے تھے کرتے تھے بعض کئی فلموں میں تو بنگالی میں گیت تو مقبول ٹیگور کے ہیں اور نظر الاسلام کے ہیں بس دو ہی ہاں تو یہ بہت مقبول ہے اور ان دونوں نے ہزاروں کی تعداد میں گیت لکھے ہیں ہزاروں کی تعداد جی، میں لکھے ہیں جی، انہوں نے گیت جو ہے جی۔ اور بلکہ کلکتے اور ڈھاکہ کے ریڈیو پہ ہر روز ان کے گیت آپ سن لیجیے اب بھی جاتے ہیں ہاں، ہے نا اچھا اور انہیں جس طرح سے اقبال کو ہم اپنا قومی شاعر کہتے ہیں اب بنگلہ دیش والے نظر الاسلام کو اپنا قومی شاعر مانتے ہیں مغربی بنگال والے ٹیگور کو اپنا قومی شاعر مانتے ہیں تو یہ تو بڑا اعزاز تھا ان شاعروں کا جو ہم اثر تھے کہ جہاں قوموں نے اور ملکوں نے انہیں اپنا اپنا قومی شاعر واقعی ہاں کیا تو ہاں تو میں نے ٹیگور ان سے سے نظر اسلام چند ملاقاتوں کے بعد میں نے ان سے میں اس وقت تک کلکتہ پہنچنے کے بعد بنگالی کی طرف میں نے توجہ دی اور چند سال میں بنگالی اچھی میں پڑھ لیتا تھا جی۔ سمجھ لیتا تھا ترجمہ بھی کر لیتا تھا کچھ بول بھی لیتا تھا تو مجھے آپ نے لکھا بھی ہوگا بنگلہ میں نہیں نہیں بنگلہ میں لکھا لکھا نہیں جی، اچھا۔ نہیں لکھا میں نے ترجمہ کیا ہے بنگالی سے بنایا تو میں میں نے کبھی ہندی لکھا اور ہندی میں لکھا جی ہندی میں لکھا ہندی میں لکھا ہے جی لیکن تو میں نے کبھی سے نظر سے میں نے ذکر کیا ملاقاتوں کے بعد کہ آپ کے کلام کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں تو ہونا چاہیے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں اردو جانتا تو ہوں اور بعض اردو کے شاعروں ادیبوں سے میری ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ لوگ بنگالی نہیں جانتے تو تم تو اس زبان کو جانتے ہو اگر تمہارا جی چاہے تو تم تو اس کا ترجمہ کر ڈال تم کرو اور میں تمہاری بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نشاندہی کروں گا کہ کن نظموں کا ترجمہ جو ہے مناسب ہوگا اس وقت جب کہ میں بات کہہ رہا ہوں ان کے بعض مجموعے ضبط ہو چکے تھے اچھا ہاں اچھا وہ اب آزادی ہند کے بعد وہ ضبطی تو ختم جی۔ ہو گئی جی تو میں نے جب ترجمہ کیا نظر الاسلام کا تو وہ مجموعے میرے سامنے نہیں تھے جو ضبط ہو چکے تھے جی۔ لیکن اور ان کے کلام کا ایک بہت اچھا انتخاب جو ان کی نگرانی میں ہوا تھا شنچتا کے نام سے شنچتا کے مطلب مطلب ہی ہوتے ہیں انتخاب ہاں۔ وہ میرے پاس تھا اور انہوں نے چند نظموں جو انہیں بہت پسند تھی قادر نظر الاسلام کو انہوں نے ان نظموں پر نشان لگائے ہاں، ہاں، کہ یہ جو ہیں ان کا ان کا ترجمہ کرو کچھ میں نے منتخب کیے اور میرا خیال ہے کہ پینتیس تیس پینتیس نظموں کو میں نے ترجمہ ملا اچھا، کر اس میں کچھ طویل بھی ہوں گی تو میں اب آپ سے جو بات کہہ رہا تھا دلچسپ جی۔ کیونکہ وہ ایک تاریخی جی ہاں، حقیقت ہے تو جی، اسے بیان کر دینا چاہیے یہ سن اکتیس کا ذکر ہے اور مولانا الرزاق ملیح آبادی ہاں۔ ڈاکٹر صاحب ان سے عبدالرزاق ملی آبادی کا ذکر کرنے سے پہلے ہاں۔ ذرا سا ان سے ذرا اور پچھلے طرف ذرا جا کر کے آپ ہاں۔ پچھلے چند سال جا کر کے آپ میڈ الاسلام صاحب کا ان کا اگر ذکر کرنا میں نظر الاسلام کی بات ختم کر دوں جی ہے نا درست میں تو میں تو ان کا نام مولانا عبدالرزاق کا یوں اچھا، طور تو اچھا، اچھا۔ نظر الاسلام کا ہے جی جی, جی۔ تو مولانا عبدالرزاق ملی آبادی نے ایک ہفتہ وار اخبار کلکتے میں سن اکتیس میں پیام کے نام سے سے نکالا اچھا وہ چھ مہینے چل کے بند ہو گیا پھر روز نامہ ہند نکالا جی ہاں تو میں پیام کا ذکر کر رہا تھا وہ آب و تاب سے نکلا تھا وہ ہفتہ وار اخبار بڑے اچھا۔ خلیفے سے نکلا تھا اچھا۔ تو اس میں بلکہ نظر الاسلام کی جس نظم کا میں ذکر کر رہا ہوں باغی کا وہ اسی میں شائع ہوئی اسی میں شائع ہوئی اسی میں اچھا۔ شائع ہوئی اور وہ ترجمہ جب شائع ہو تو اردو کے لیے تو بالکل ایک نئی چیز تھی اس کا بڑا ذکر ہوا اس زمانے میں جوش ملیح آبادی حیدرآباد دکن میں رہتے تھے جی اور ان کی شاعری کا رنگ بالکل رومانی تھا ہاں۔ بالکل رومانی تھا اچھا۔ وہ کبھی اس میں کسی قسم کے کوئی جو بعد میں جو بعد میں جو مقبول ہوئے شاعر انقلاب اور یہ کہیں تو سن اکتیس تک ان کی شاعری میں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے تو جب اس اخبار پیام میں میرا ترجمہ باغی جب شائع ہوا جی اس کے مہینے ڈیڑھ مہینے بعد جوش ملی آبادی نے ایک نظم بھیجی جی عبدالرزاق ملی آبادی کو اس کا عنوان تھا بغاوت جوش ملی آبادی کی نظم کا عنوان تھا بغاوت اور اب یہاں جوش کی شاعری کا یہ ایک نیا موڑ باپ کھلتا ہے یہ نیا موڑ ہے ایک نیا باپ کھلتا ہے اس وہ جوش ملی آبادی کی وہ نظم بھی پیام میں شائع ہوئی اور اس موقع پر عبد الرزاق آبادی وغیرہ سب نے کہا کہ بھائی یہ میرے ترجمے سے براہ راست متاثر ہو کر جوش نے وہ نظم لکھی ہے ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک نئی بات ہے یہ ہاں، ہاں، جو جی، جی۔ اردو اردو دان طبقے کے علم میں جو غالباً نہیں ہے میں آپ سے کہوں اس کا بہرحال وہ بات اس موقع پہ مناسب نہیں سمجھا گیا کہ یہ ہاں۔ بات لکھی جائے نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات جو ہے اس چیز کو میں آپ سے کہوں اس چیز کو نیاز فتح پوری نے کی نظر اس چیز پر پڑی جی۔ اور انیس سو تینتیس کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں انیس سو تینتیس کا انیس سو تینتیس کے کسی شمارے میں بنگال کا باغی شاعر کے عنوان سے نگار میں جی۔ میرا ایک مضمون شاعر ہوا بنگال کا باغی شاعر جی۔ اچھا اس پر نیاز فتح پوری نے جو نوٹ لکھا اس میں یہ بات انہوں نے لکھی کہ یہ اختر حسین نے ترجمہ کیا تھا اس نظم کا باغی کے عنوان سے جی اور اس سے براہ راست متاثر ہو کر جوش ملی آبادی آبادی نے بغاوت بغاوت لکھی اچھا، ہے اچھا، اچھا۔ اور وہاں سے جوش ملی آبادی بات اس میں آ چکی جی وہ ہے تحریر میں آ چکی ہے جو جی ہاں، آ چکی ہے جو نیاز نے لکھی تھی اس کے علاوہ میں نظر الاسلام کے جو میں نے ترجمے جو بھی کیے ان سے یعنی یہ سن بتیس تینتیس سے میں نے ترجمے شروع کیے اور کوئی دس سال تک اس کے بعد بیالیس چوالیس سال تک وہ دور جو ہے اردو شاعری کا اس میں یہ جوش اور مجاز اور اس قسم کے شاعر جو ہیں ان جی۔ کا دور ہے آپ ان کے کلام کو دیکھیے تو براہ راست نظر الاسلام کے تراجم کا اثر آپ کو نظر آئے گا اچھا آئے گا اس میں اور مثلا مجاز کی ایک مشہور نظم ہے اندھیری رات کا مسافر ہے ہے آپ میرا ترجمہ دیکھیے جو پہلے چھپ چکا ہے اندھیری رات کا مسافر میرا ترجمہ عنوان بھی اچھا، اندھیری رات کا اچھا، مسافر ہے اچھا، اب دونوں پڑھ لیجیے اب دونوں آپ پڑھ لیجیے میرے ترجمے کو ان کی نظم کو پڑھ لیجیے آپ کو وہ نظر آئے گا ان کی نظم جو ہے وہ چربا ہے اس ترجمے کا یہ نظر آئے گا اچھا اب اب کیا کیا کہا جائے آپ سے یہ تو گویا بنگال کی شاعری نے ہمارے شعرا کو اردو شاعری میں جو نئے انداز کو اس حد تک متاثر کیا انہوں نے کہ ایک دور جو ہے اردو شاعری کا براہ راست متاثر ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا انصاف کا تقاضا ہے کہ اقرار کیا جائے مثلا جعفر علی خان اثر لکھنوی شاعر انہوں نے ٹیگور کی نظموں کے تراجم جو ہیں کچھ وہ انہوں نے منظوم ترجمہ کیے ہیں کتاب بھی ان کی موجود ہے اچھا اب وہ ہمارے بزرگ تھے لیکن افسوس ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے کیا اس لیے کہ وہ جو ہیں تراجم ان کے منظوم تراجم وہ میری نثر کا وہ گویا نثر کو میری نثر کو انہوں نے منظوم کیا بڑی حد تک ہاں۔ اچھا، اچھا۔ اور سب سے پہلے جب ان کا یہ جو ہے ان کی نظمیں رسال نگار میں ہی شائع ہوئی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو نیاز فتح پوری نے یہ کیا تھا کہ ایک کالم میں نثر اختر اچھا، دوسرے اچھا۔ کالم میں نظر نظم شخصیت ہاں، نظر اختر اور نظم اثر یہ کہہ کر انہوں نے چھاپا تھا کی بڑی زبردست شخصیت ہاں، تھی ہاں۔ ایسے کاموں میں وہ کبھی چھوٹتے نہیں تھے وہ انہوں نے چھاپا تھا اچھا اس کے باوجود جب انہوں نے اثر لکھنوی نے وہ اپنا مجموعہ شائع کیا تو میرا نام اس میں ذکر نہیں کیا اس میں میں ذکر ہی نہیں کیا اچھا، ایسا بہرحال اب کیا کیا جائے لوگ جو ہیں تو نہیں اس سے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ بنگلہ ادب جو ہے وہ پیش پیش رہا ہے کئی لحاظ سے ہاں، ہاں، اس میں کیا شک ہے یعنی یہ ماننے کی بات ہے کہ بر صغیر میں اب بھی جو بنگلہ ادب سے زیادہ ترقی یافتہ ادب کوئی بھی نہیں جی ہاں، اچھا۔ جی ہاں اب میں پھر صاحب ایک سیکنڈ جی۔ یہ جو گیتانجلی کا ذکر ہو رہا تھا ٹیگور کا ذکر ہو ہی رہا ہے اب تک بھی تو اس میں یہ ہے کہ گیتانجلی کا ترجمہ نیاز صاحب نے شائع کیا تھا جی جی جی اس کے بارے میں آپ آپ اردو سے بھی واقف ہیں جی۔ بنگلہ سے بھی واقف ہیں اب آپ بتائیے کہ حق کہاں تک ادا کیا انہوں نے میں آپ سے عرض کروں کہ گیتانجلی کا ٹیگور کے تراجم اردو میں کم ہوئے ہیں جی اور ٹیگور ایک تو گیتانجلی کا ترجمہ نیاز فتح پوری نے کیا اور ٹیگور کی نظموں کے تراجم جو جی۔ ہیں وہ شانتی نکیتن میں اردو پڑھاتے تھے ایک صاحب میرے ذہن سے ان کا نام اتر رہا ہے بلکہ اسحاق امرتسری کے چھوٹے بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا جی اچھا انہوں نے براہ راست گیتانجلی کا نہیں اور نظموں کے تراجم انہوں نے کیے تھے اور بہت اچھے ترجمے انہوں نے کیے انہوں نے نیاز کا جو ترجمہ ہے گیتانجلی کا اسے میں کوئی کامیاب تجربہ ترجمہ نہیں سمجھتا مطلب۔ وجہ یہ ہے کہ نیاز کا اپنا ایک اسٹائل تھا جی ہاں اچھا وہ عربی کے ادق الفاظ بلا وجہ اردو میں داخل کرتے تھے ہاں، ان کی اپنی تحریر تھی اس کی ہاں، اچھا، اپنا طرز اختیار اچھا، کر ہی لیا تھا گیتا پختہ تھے جی اب وہ گیتانجلی کے ترجمے کے لیے بہت سادہ اور سبق زبان کی ضرورت ہے اس کی نغمگی کو یعنی یوں تو ترجمے میں وہ اصل کی بات تو آ ہی نہیں سکتی نہیں, لیکن نہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک آ سکے نہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلوب جو ہے اسے باقی رکھا جائے آپ نے کچھ کچھ حصے کیے ہوں گے گیتانجلی کے میں نے گیتانجلی کے نہیں کیے اچھا۔ میں نے نہیں کیا اچھا۔ میں نے تو اب تو یوں اب تو زمانہ بدل چکا ہے ورنہ ٹیگور اس میں کوئی شک نہیں بڑا بہت بڑا شاعر تھا اپنے دور کا اور اسے جس حد تک اردو کو اس سے واقف ہونا چاہیے تھا اردو اس حد تک اس سے واقف نہیں ہوئی نہیں ہاں۔ اور ٹیگور کیا اور بھی گویا سنسکرت کے یا ہندی کے جو شاعر جو تھے سچ پوچھیے خانہ جو ہے اردو کا وہ تو کمزور رہا نا خالی ہے خالی رہا ہاں، کمزور رہا ہے جی تو اچھا اب میں اس سے ہٹ کر اب آپ نے فرمایا کہ اور ادبی شخصیتوں کا جی ہاں۔ میں ذکر کروں تو ذراسلام ذرا ذرا سا یہ کر نہیں پانچ پانچ ایک منٹ گفتگو کر لیں اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں اچھا یہ گفتگو اگر پانچ ہاں، ایک منٹ جاری اب ہاں تو اب میں بنگالی سے ہٹ کر آتا ہوں فارسی کی طرف میں پہلے جی۔ کہہ چکا ہوں جی ہاں۔ کہ کلکتہ فارسی کا مرکز بن چکا تھا انیسویں صدی میں بن چکا تھا اور اس وقت جب میں پہنچا تو فارسی کے ایک مشہور عالم جی۔ وہاں موجود تھے اور ان کا ذکر اب بھی ایران میں احترام سے لیا جاتا ہے جی۔ ان کا نام تو تھا جلال الدین انہیں احترام معید الاسلام کہا جاتا جی، تھا یہ پان اسلامزم کی تحریک کے بانی جمال الدین افغانی جمال الدین افغانی کے خاص رفیقوں میں تھے اور بیسویں صدی کے آغاز میں جب ایران میں قاچار استبداد کے خلاف بڑی تحریک چلی تو اس تحریک کے قائدوں میں یہ تھے اور انہوں نے اس موقع پہ حبل المتین کے نام سے ایک اخبار نکالا تھا جی۔ بعد میں وہ ہندوستان بھاگ کر آئے اور جلا وطنی کی زندگی کلکتے میں گزارتے رہے نابینا ہو چکے تھے جی۔ اور تاہم وہ حبل المتین نکالتے تھے اور اس اخبار کی تب بھی بڑی شہرت تھی جی۔ یعنی فارسی دانوں میں بڑی شہرت تھی یہ اردو کا اخبار تھا جی نہیں فارسی کا فارسی کا تھا حبل المتین فارسی کا تھا میرا خیال ہے کہ برفین میں وہی ایک نکلا حبل المتین فارسی اچھا۔ کا جی نہیں ہفتہ ہفتہ وار وار تھا اچھا تو یہ اپنے ایک سیاسی بصیرت کے لحاظ کے کی وجہ سے معید الاسلام کی بڑی عزت تھی اور گو کہ وہ ہندوستان کی سیاست میں بالکل دخل نہیں دیتے تھے اور اسی وعدے پہ انگریزوں نے انہیں وہاں رہنے کی اجازت دی تھی اس کے باوجود بڑے بڑے سیاستداں مثلا مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ ان سے مشورہ کرتے تھے اچھا ہاں، مشورہ کرتے تھے ان سے تو اچھا اور ان سے آ کے ملاقات ہوئی میں نے انہیں دیکھا چند بار دیکھا وہ تمہارے بزرگ تھے بڑے ہاں، <laughs> جی, جی، میں نے وہ جو ہیں ایرانی جو ہیں وہ تو انہیں اپنا مشتد بھی سمجھتے تھے حالانکہ مشتحد تھے نہیں لیکن یہ احتراماً ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جب کبھی آپ وہاں جائیے تو آپ کو بالخصوص ایرانی بڑی تعداد میں نظر آتے تھے ان کی زیارت کے لیے لوگ جاتے تھے اور وہ تو وہ گفتگو عام طور پہ فارسی میں لیکن اردو میں بھی کرتے تھے اردو میں بھی کرتے تھے گفتگو کرتے تھے اچھا انہوں نے جو ہے ایک حبل المتین میں ایک سلسلہ مضامین اسی زمانے میں لکھا تھا جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا چراغ چراغ حسن حسرت نے اپنے رسالے آفتاب میں ان جی۔ مضامین کو شائع کیا تھا ان کا کافی ذکر ہوا مطلب مجھے یاد ہے بعض اسلام زبان ندارت اچھا اسلام لباس ندارت اچھا اس قسم کے مضامین تھے جس میں کہ انہوں نے مسلمانوں میں مساوات اور اخوت ان ساری چیزوں کی تبلیغ انہوں نے کی تھی وہ جب ان کا انتقال میرا خیال ہے سن تیس یا اکتیس میں ہوا جی اور گو کے رضا شاہ اول خود ڈکٹیٹر تھا جی اور زندگی میں اس نے میت الاسلام کو پسند نہیں کیا لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو رضا شاہ کی خواہش پر ان کا جنازہ کلکتے سے مشہد اچھا وہاں گیا ہاں مشہد گیا وہاں پہ وہ دفن کیے گئے الاسلام پھر میں آپ سے نام لوں صلاح الدین خدا بخش کا جی آپ نے پٹنہ میں بڑی مشہور لائبریری ہے خدا جی۔ بخش لائبریری جی، جی۔ یہ جسٹس خدا بخش یہ کلکت حیدرآباد یہ حیدرآباد ہائی کورٹ کے جج تھے پٹنہ کے رہنے والے خدا بخش جسٹس خدا بخش نے یہ لائبریری قائم کی تھی جو نادر کتب خانہ ہے چند کتب ہاں، خانہ ہاں۔ ان کے سنا تو یہ کہ تین پشتوں سے قائم ہوا ہے یہ ان ان کے کے زمانے زمانے کا میں عروج پایا لیکن پہلے ہی سے تھا ان کے یہ پرانا خاندان تھا تو ان کے اجداد کا بھی انتخاب تھا لیکن لائبریری کی شکل پبلک ہاں، لائبریری انہوں نے دی جسٹس خدا بخش نے دی اور انہوں نے جو کچھ بھی اپنی جائیداد تھی کوئی ٹرسٹ کی طرح اسے دے دیا اور یہ وقف کر دیا سب کچھ اس کے لیے اور ان کے فرزن صلاح الدین خدا بخش جو خود بیرسٹر تھے اور کلکتے میں وہ رہتے تھے شروع سے یہ وہیں پریکٹس کرتے تھے اور لا کالج کے وہ پروفیسر بھی تھے تو صلاح الدین خدا بخش کی بیوی جرمن تھی اور وہ انگریزی زبان پر انہوں نے بڑی قدرت تھی جرمن وغیرہ بہت اچھے جانتے تھے کرتے تھے تو ان کی بلکہ انہوں نے اس اسلامی فلسفے اسلامی تاریخ وغیرہ پہ جو مضامین لکھے تھے وہ دو جلدوں میں شائع بھی ہوئے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے عنوان سے اور ان کا کبھی ذکر بہت آتا تھا کیونکہ جسٹس امیر علی کے بعد اسلامیات پر انگریزی میں اتنے وسوخ سے لکھنے والے بات سے کوئی لکھنے والا نہیں تھا جیسے صلاح الدین خدا بار تھے تو ان سے میری ملاقات بڑی دلچسپ رہی کا کلکتے کا بہت ذکر جی ہاں، جو کچھ جی ہاں، ہاں۔ ذکر ہے وہ جی۔ کلکتے کا میں یعنی اس وقت بر صغیر کی سب سے بڑی لائبریری ہے وہ نیشنل لائبریری آف انڈیا ہے جی ہاں۔ میں میں جی۔ پہلے اس اس کا نام امپیریل لائبریری لائبریری ہوتا تھا آج کہا جاتا ہے کہ پندرہ لاکھ کتابیں ہیں آج سے پچاس سال پہلے تقریباً تین لاکھ کتابیں تھی تو اس زمانے میں بھی وہ بڑی بات کی سب سے بڑی لائبریری تھی تو مجھے میری خوش قسمتی تھی کہ میں کلکتے پہنچا اور چند مہینے بعد ہی نجیب اشرف ندوی اپنے ساتھ مجھے اس لائبریری میں لے گئے لے گئے اور میرا تعارف انہوں نے کرایا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور انہیں خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قصہ کہانی میں اپنا وقت جو ہے میں ضائع کروں ہاں، ہاں۔ کیونکہ سنجیدہ مزاج آدمی تھے تو مجھے لے گئے اور لائبریری میں میرا تعارف کرایا تو میں وقت نکال کر تقریباً ہر روز مجھے کلکتے میں کم ہی ایسے دن یاد ہیں کہ جب میں اس لائبریری میں نہ گیا ہوں ورنہ جو بھی وقت مجھے ملتا تھا فرصت کا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے میں جاتا ضرور تھا وہاں پر اور تو اس لائبریری کا ایک شعبہ تھا جیسے بہار لائبریری کہتے ہیں جہاں عربی فارسی اردو اچھا ہاں کا مجموعہ تھا ہزارہ کتابیں تھیں جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ ایک الگ شعبہ تھا تو کبھی میں جنرل ریڈنگ انگریزی پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتا تھا تو اٹھ کے وہاں بیٹھ جاتا تھا آ اچھا۔ کر بہار لائبریری میں اس وقت مجھے فارسی میں کچھ شد بدھ ہی کر لیتا تھا لیکن ایک بار میں ہی شعر و لجم مولانا شبلی نوانی کی نکال کے میں پڑھنے لگا اچھا اتنے میں ایک بزرگ میں نے دیکھا تو چند مرتبہ لیکن جانتا نہیں تھا ان کا نام سے میں ناواقف تھا ہوں لیکن میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب کبھی وہ آتے تھے تو لائبریرین سب لوگ اچھا۔ ہو جاتے تھے اور آتے تھے کچھ کبھی کتابیں لے جاتے تھے کبھی بیٹھ کے پڑھتے تھے تو ایک دن وہ آئے اور میرا خیال ہے جس طرح میں نے ان کی بھی نظر مجھ پہ پڑی ہوگی کیونکہ مجھ جیسا کم عمر اس لائبریری میں شاید ہی کوئی جاتا ہوں جی ہاں۔ تو انہوں نے لائبریرین سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون یہ طالب علم کون ہے تو انہوں نے وہ میرے پاس آئے وہ کہنے لگے کہ صلاح الدین خدا بخش تمہیں پوچھ رہے ہیں اچھا یوں میں نے نام تو ان کا بہت سنا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا یہی ہے تو وہ مجھے لے گئے یہ یہ آپ کی پہلی ملاقات تھی پہلی ملاقات تھی ڈاکٹر صاحب اب میرا خیال ہے ہاں۔ کہ آپ سگریٹ نوش فرما لیں ہاں۔ یہ ٹیپ بھی یہاں ختم ہوتا ہے بس اس کے بعد میں آپ باقی انشاءاللہ انشاءاللہ ہے انشاءاللہ کافی آج زندہ صحبت باقی آج تو بڑا ہی لمبا ہاں، آج گھنٹے بھر کی گفتگو ہوگی گھنٹے بھر کی گفتگو ہوگی شکریہ آپ کا جی۔